ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں باوجود اس کے کہ وہ اپنے کفر کا بھی اقرار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے نمایاں اور مساجد اللہ بلا شبہ اللہ کے گھر مساجد تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا آخرت پر ایمان لایا نماز کے پابند ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں یہ لوگ مسجد تعمیر کریں بادشاہ ادا کا یقون و من المحتدید اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کیا تم برابر سمجھتے ہو کہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یا مسجد کی شکست و ریح کرتے ہیں مسجد حرام کی وہ برابر ہیں ان کے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں عند اللہ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے اللہ ظالم قوموں کی رہنمائی نہیں کرتے وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا پھر اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کر کے اور اپنے جانوں کو پیش کر کے آز مدر عند اللہ ان کے اللہ کے ہاں بہت مقام ہے ایسے لوگوں کا وبلا اکم الفائزون اور یہی لوگ کامیاب ہیں یہ وشر و ہم رب و ہم برحمت من ان رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور خوش کی اور جنات کی جس میں ہمیشہ باغات ہوں گے جن جنتوں میں ہمیشہ اس میں رہیں گے برا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے بات کل کے سبق کے آخر میں ہو رہی تھی ام حسب تم ان پتر ولما یا رب اللہ الزین جاہدو من کو کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جب ایمان لے آئے ہو تو تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہارے اوپر کوئی ایمانی آزمائش نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوگا ایمانی آزمائش آئے گی اور اس آزمائش میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا اور جب اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے پھر اللہ کا کہا ماننا ہوگا ان کہا ماننے میں پھر مختلف اوقات میں مختلف اسلام کا حکم ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ یہ حکم بھی سامنے آ جاتا ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کرو جہاد فی سبیل اللہ میں امتیاز ہو جائے گا ہر ایک کھوٹے کے فرق ہو جائے گا کہ کون کس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کے حکم کو ترجیح دے کے جان دے رہا ہے اور کس کو اپنی جان اور اپنے مال سے محبت ہے کہ جہاد کے جان چھڑا رہا ہے یہ امتحان ہے آزمائش ہے ایمان کا تو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ ضرور ہوگا ہم حسب تم انتق رکھو ولم ما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسول ہی ولل ممنین ولیجا کیا تم خیال کرتے ہو تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا جب کہ تم نے صحیح توحید پر ایمان لایا ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے اور اللہ اللہ کے رسول کوئی بھیدی اور رازدار سمجھتے ہو تو اس امتحان سے گزر اور سب پر یہ ہے امبیار مصرب والسلام بھی اس کام میں مصروف رہے ارکان اسلام میں بعض رات نے تو نماز روزہ حج زکات کے ساتھ رکن اسلام کو جہاد جہاد کو بھی رکن اسلام میں شمار کیا ہے کہ جس طرح کتب علیہ السلام میں روزوں کو کتب علیکم کو لفظ کتبہ کتب سے تعبیر کیا ہے ایسے ہی کتب علیکم کو کتبہ کے کت لفظ جہاد اور قتال کو بھی ذکر کیا ہے تو بعض بصرین نے تو اس کو جہاد کو رکن اسلام میں شمار کیا ہے یہ اتنا لازمی ہے اور دیکھو ہمبیال والسلام بھی اس رکن کی تکمیل میں مصروف ہیں آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ یہ مشرقی نے مکہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے میں مسجد حرام کی یا حاجیوں کو پانی پلانے میں یا اس طرح کے کچھ کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں ایمان کے لحاظ سے جنتی ہونے کے اعتبار سے اللہ حاضی ہونے کے اعتبار سے کہ ہم یہ کام جو کرتے ہیں اس پر قرآن مجید نے ترجیح کی ہے کہ اصل مرکزی بات ہے ایمان ایمان کے بعد ہیں یہ ساری باتیں کسی کی خدمت کرنا یا ہاتھیوں کی خدمت کرنا یا مسجد کا خیال رکھنا یا اس میں صفائی ستھرائی کرنا یا چراغ جلانا یہ بات کی بات ہے اور میں مشرقی ہوں برمشرقین مساجد اللہ شاہدین اعلیٰ ان پسند بالکل مشرقین کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں بنائیں وہ تو باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو کفر پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یوں ہی ہیں یوں ان کا کیا کام اگر وہ مسجد حرام کا خیال کرتے ہیں اس کی تعمیر کا خیال رکھتے ہیں صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ارد گرد اس کے بت کیوں سجائے ہوئے ہیں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اس اللہ کے گھر کو وہ گویا کہ کمزور سمجھتے ہیں اپنی مشکل کے لحاظ سے پکارنے کے واسطے بیت اللہ شریف کے ارد گرد بتوں کو کیوں رکھا ہوا ہے لا اگر یہ کوئی کام کرتے بھی ہیں صفائی ستھرائی کا تو ایمان ہو تو پھر امال صالحہ سے ثواب بھی ملتا ہے جب انسان کا ایمان صحیح ہو تو پھر امال صالح کا جب بجال آتا ہے تو ایمان کے صحیح ہونے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے جب ایمان نہیں ہے ایمان میں توحید نہیں ہے رسالت نہیں ہے شرک اور بدت ہے اور پھر کوئی اچھے کام کرتا بھی رہے حقت اعمال ہو اعمال قبول نہیں ہے ایمان جب ہے تو امال صالح کا قبول ہے یہ ہمیشہ میں رہے مسجدیں بنائیں ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے ہمارا یا مرو یہ اس کا مادہ عمر ہے عمر عمر زندگی کو کہتے ہیں نا عمر آپ کی عمر کتنی ہے عمر یا مرو ہمارا یا مرو عمارت بنانا ہمارا یا مرو کسی چیز کو آباد کرنا زندگی سے یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارا یا مرو عمارت بنانا تعمیر کرنا ہمارا یا مرو کسی کو آباد کرنا کسی چیز کو آباد کرنا تو زہری مسجد کی عمارت بنانی ہو یا روحانی اعتبار سے مسجد کی آبادی کرنی ہو کہ اس میں ذکر اذکار ہو نمازیں ہوں اللہ اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اس میں تعلیم و تعلم ہو یہ مسجد کی روحانی تعمیر ہے اور ایک ظہری اعتبار سے عمارت کے لحاظ سے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے فرمایا دونوں اعتبار سے مساجد کی تعمیر کا زہری عمارت کے لحاظ سے ہو یا اس میں قرآن و سنت کی تعلیم کے اعتبار سے نماز روزے اور ذکر اذکار کے اعتبار سے ہو یہ تعمیر کرنے والے من آمن باللہ والیوم الاخر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز کے پابند ہیں دیکھو نا جی مسجد بناتا ہے بندہ کہ نماز پڑھی جائے اب مسجدیں بنا دی جائیں کوئی نماز ہی پڑھنے والا نہ ہو تو ایک تعمیر ہو گئی ہے زہری عمارت کی جو مسجد کی اصل تعمیر ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے ذکر و اذکار ہو وہ اس کی آبادی ہے اصل روحانی تعمیر وہ لازمی ہے وہ نماز سے ہے ذکر و اذکار سے ہے یہ نیک لوگ ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ سے کرتے ہیں خاصا اللہ من المحتدین یہ ایمان والے لوگ نماز پڑھ کے زکوٰۃ دے کے مسجدیں بنا کر مسجدوں کو آباد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی نیکی ہو اس میں کمال یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کے فضل کی طرف منسوخ کرے ہاں کہیں پیسہ لگایا ہے کا نفل پڑے ہیں ہاں کچھ بھی کوئی کام کیا ہے تو اس میں یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے اس اس کا فضل ہے کی وجہ سے یہ اللہ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے خاصا مدن مختلف اگلے عید نے فرمایا کہ یہ مشرقی نے مکہ ہادیوں کو پانی پلانا یا مسجد کے اندر چراغ جلانا یا اس کی صفائی کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے برابر ہیں کمن امن سبیل اللہ وجہ عند اللہ یہ نہ سمجھیں یہ ہر کس ایمان والوں کے برابر نہیں ہے ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے یہ اوپر جو عمل کر رہے ہیں یہ امار تدار و مدار ایمان کے اوپر ہوتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل حدا اللہ الظالمین اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے اور تمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آنا تھا ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو کچھ ساتھی آپس میں یوں باتیں کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا عمل ایمان کے بعد وہ مسجد کی صفائی ہے دوسرا کہہ رہا ہے ایمان کے بعد سب سے اچھا عمل مسجد میں روشنی کرنا ہے چراغ کرنا ہے خیال کرنا ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ایمان کے بعد سب سے اچھا عمل ہے کہ لوگوں کا خیال کرنا خدمت کرنا یوں کرنا ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں سب سے اچھا عمل ہے ایمان کے بعد جہاد کی سبیل اللہ کرنا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا یار تھا ہو جاؤ ابھی آپ تشریف لائیں گے جمعہ کی نماز پڑھائیں گے پھر جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی نشست ہوتی ہے آپ جب تشریف فرماؤ ہوں گے پھر آپ سے پوچھ لیں گے کہ سب سے اچھا عمل ایمان کے بعد کیا ہے تو پھر اس جو آپ رات فرمائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے آپ کیوں آپس میں بات کرتے ہو ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتا وہ ساتھی خاموش ہو گئے آپ تشریف لائے جمعے کی نماز آپ نے پڑھائی پھر ہم نے سوال کیا کہ حضرت اس طرح کے آپس میں ساتھی بات کر رہے تھے آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے یہ عید پڑھی اللہ جین آمن و حاضر فی کی الفائزون کہ ایمان جو شخص لایا اور پھر اس کے بعد ہجرت اگر اس کے ذمہ تھی تو اس نے ہجرت کی اور جہاد کی سبیل اللہ کیا تو یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے ایمان ہجرت اگر امام میں تھی کہ وہ دار میں تھا اس کو دارالاسلام میں آنا چاہیے اب تو عجیب الٹا نظام ہے لوگ دارالاسلام کو چھوڑ کے دار کی طرف جاتے ہیں الٹی ہجرت ہے وہ جو حضرت حدیث ہے نا نم العمال البنیات امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث یہ اپنی کتاب بخار شریف کو جو شروع کیا ہے سب سے پہلی حدیث یہ کیا اور اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انم العمال البن لمر انرم مانوا ممن کانت ہجرت ہو اللہ و رسول ہجرت ہو اللہ رسول ومن کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسیب ہوا اب امراطن یتزوج ہوا ہجرت ہو الا مہاجر یہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ اور اللہ کا رسول ملے گا اور جس نے اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی دنیا کمانے کے لیے کی ہے تو اس کو وہ دنیا ملے گی یا اس لیے کی ہے کہ فلانی جگہ میں وہ میری میں ہے یا اس طرح ہے تو اس سے شادی کروں گا تو پھر اس کو وہ ملے گا جو اس نے ہجرت کی ہے تو جن لوگوں نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی تو ہجرت بہت بڑا سوال چند اعمال ایسے ہیں دوستو کہ جن سے انسان کے تمام ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک ہجرت ہے الحجرت ہجرت ہو تاہ بے ماتان پتلا ایک حج ہے کہ یہد مماکان قبلہ اور ایک اسلام ہے الاسلام یہد مماکان قبلہ ایک اسلام لانے سے اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو گئے اسلام کے علاوہ جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک ہجرت ہے اور ایک حج جیسا عمل ہے اخلاص کے ساتھ کیے گئے شادی کا تمام گناہ انسان کے معاف تو آپ نے فرمایا جو سوال کیا ساتھیوں نے آپ نے فرمایا سب سے بڑا عمل ایمان ہے اور اس کے بعد اگر ہجرت انسان کے ذمہ ہو تو ہجرت کی سبھی اور اسلام کو اگر جہاد کی ضرورت ہو یعنی مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کرو جان کی ضرورت ہو تو اسلام کو جان دے دو یہ سب سے اعظم عند اللہ اللہ کے یہاں سب سے اونچے درجے والے لوگ یہ ہیں یہی کامیاب ہے یہ وشر ہوں رب من ان تین نیتوں کے بدلے میں پھر تین انعام اگلی ایٹ میں بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے میں خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو بے رحمت من کو کہ ان پر رحمت ہے ایمان والوں پر رحمت ہے ایمان والے پر پریشانی آئے نا اور اس پریشانی میں وہ اللہ کو یاد کرے تو یہ پریشانی بھی اس کے لیے رحمت ہے اور فرمایا دوسرا عمل وہ ہاجر ضرور اور وہ ہجرت کی ہے اللہ کی رضا کے ساتھ کہ یہاں صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے ذکر اصل نہیں کر سکتے جمعہ نہیں ادا کر سکتے اسلامی تشخص کا کوئی اظہار نہیں کر سکتے ہم اس لیے دار اسلام میں جا رہے ہیں یہ ہجرت ہے تو فرمایا وہ رضوان ہے ہجرت کی اللہ اللہ کے رسول کی خاطر تو اللہ نے ان کو انعام دیا ہے وہ رضوان ان کے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ کی خوش انہوں نے حاصل کر لی باقی رزق کے سارے دروازے اللہ کے قبضے میں ہے جب چاہے تو جہاں دے اب پاکستان میں سروے کرو بہت سارے ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے جو ہجرت کر کے پاکستان میں آ کے آباد ہوئی ہے اس میں انسان کی نیت ورث و جنات اللہ تیسری بات کہ لوگوں نے رضوان وجنات الحم کہ انہوں نے ہجرت کی اپنے گھر چھوڑے تو انعام میں تو اللہ راضی ہوا اور جو انہوں نے گھر چھوڑے اس کے بدلے میں کہیں زیادہ عمدہ ان کو محلات آخرت میں جنت الفردوس کی صورت میں ادا کرے گا اور یہ ایسے گھر ہیں جنت کے گھر ایسے گھر ہیں نہ یہ پوسیدہ ہوں گے نہ دوبارہ رنگ روغن کی ضرورت ہے نہ ان جنت کے گھروں سے دوبارہ ہجرت کرنی پڑے گی اللہ سمجھ نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الامام ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري لا الحدی القوم الفاسقین صدق اللہ علیہ اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اس طرح کہ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں ان بھائیوں کو اور ان آبا کو دوست نہ بناؤ ومن يتولهم منكم اور دو شخص تم میں سے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بس وہ ظالم ہے فرما دیجیے ان کا آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے آبا تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور ماں جن کو تم جمع کرتے ہو وہ تجارت ان تقشو پسا اور تجارت کہ جس کے نقصان کے ہونے میں تم ڈرتے ہو وہ مساکن پر اور وہ مکان جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یعنی ابا اولاد بہن بھائی وغیرہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہیں تو فطرب پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا یعنی اللہ کا صاحب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ قوموں کو پسند نہیں کرتے بات کے سبق میں ہو رہی تھی کہ تین چیزیں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا ہجرت ہے اور تیسرا جہاد سبیل اللہ ہے ایمان اس کے بدلے میں انعام کے طور پر فرمایا کہ بشرحم و ہم رب ہوں بے رحمت میں ایمان والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے مہربانی ہوتی ہے اور اس کے دوسرا وہ حاضر اور جنہوں نے ہجرت کی یعنی جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑا خالص صلی اللہ کی رضا کی خاطر تو اس کے مقابلے میں فرمایا وہ جنت ہوں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اچھے گھر عطا کرے گا تیسری چیز جو اللہ کو پسند تھی وہ جہاد وجاہد وہ جہاد کی سبیر اللہ مجاہد کو وہ رضوان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کو مقام رضوان ملے گا اللہ راضی ہوگا خوشنوکی ہوگی وہ ہمیشہ مجاہد زندہ ہے جو شہید ہو گیا وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوا آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے ہیں یہ تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو ایمان جہاد کی سبیر اللہ اور ہجرت وغیرہ کا کم نکلنا لیکن انہی تین چیزوں میں رکاوٹ ڈالنے والی بھی کوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اس کو یہاں ذکر کیا کہ انسان کے والدین عزیز و اقارب اولاد بیویاں رشتے داری مال و دولت تجارت گھر بار یہ چیزیں بعض دفعہ ہجرت یا جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے اس نے کسی اسلامی حکم کو چھوڑ دیا اپنے مال و دولت کی محبت کی وجہ سے کسی اسلامی حکم کو چھوڑ دیا یا عزیز و قار والدین کی محبت ایسی اس کے اوپر غالب تھی کہ اسلامی احکام کے مقابلے میں اس دنیاوی محبت کو اس نے ترجیح دی اور اسلامی حکم چھوڑا ہے تو اس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے فرمایا تھا آپ کا ہوں خطا ہو اللہ علیہ یہ شخص انتظار کرے اللہ سے ناراض ہے عذاب اس پر نازل ہوگا کہ یہ محبت ایسی نہ ہو کہ احکام الہیہ کے مقابلے میں وہ عائل ہو جائے اور حکم خدا بندی پر انسان عمل نہ کر سکے فرض کرو جہاد فرض عین ہو گیا فرض کفایت اور بات ہے جہاد فرض عین ہو گیا اور یہ شخص جہاد کے لیے اس لیے نہیں جا رہا کہ پیچھے کاروبار خراب ہو جائے گا یا جی، بچے اس کو یاد آئیں گے جہاد کے لیے نہیں جا رہا جہاد پر عین ہے تو یہ شخص گویا کہ اسلامی حکم کے مقابلے میں ایک دنیاوی چیز کو زیادہ محبوب کرا دے رہا ہے اور اسلامی حکم پر عمل نہیں کر رہا دونوں بات ہے یہی بات کہ حد فرض ہے اور زندگی کا کیا پتا ہے لیکن ماں حد پر اس لیے نہیں جا رہا کہ کسی کاروبار کا کیا بنے گا میرے بچے ہیں ان کے یہ مجھے یاد آئیں گے فلاں فلاں اور زندگی کیا پتا کہ حج کے بغیر دنیا سے پھر وہ رخصت ہو گیا گناہ گار ہوگا کہ حج کے لیے اس کے واسطے رکاوٹ بننے والی چیز وہ مال و دولت تھی اولاد تھی کہ وہ اس کو زیادہ محدود ہے ابتدان جب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس وقت ایمان کا حصہ تھی ہجرت یعنی مکہ والوں کے اوپر ہجرت اس طرح فرض تھی جیسے کہ ان کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا فرض تھا اگر کوئی شخص کہ وہ ہجرت کرنے کی وسعت رکھتا ہے اس کے پاس سواری کا انتظام ہے اور راستے میں جو ایک ہفتے کا سفر ہے کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ ستو کوئی پانی کوئی ایسی چیز ہے تو ایسے شخص کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے تھی جی کہ اس کے پاس راستے کا انتظام ہے سواری کا انتظام ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہا باوجود ہجرت کے استطاعت کے اور اسی زمانے میں وہ مر جاتا ہے تو وہ کفر پر ہے ایمان اس کا نہیں ہے ہاں وہ مسلمان کہ جو ایمان اللہ اللہ کے رسول پر اور ہجرت کا ارادہ ہے لیکن بالکل اس کے پاس ہجرت کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے کوئی سواری نہیں کوئی کھانے پینے براتے کا انتظام نہیں ہے اور کوئی اس کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کوئی ایسی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے جس کو وہ بیچ کر وہ ہجرت کر سکے تو یہ شخص اگر مر جاتا ہے ہجرت کیے بغیر تو اسلام کی حالت کے اوپر فوت ہوا یہ مجبور تھا لیکن ایسا تھا کہ جو استداد کے باوجود اس نے ہجرت نہیں کی تو ہجرت ایمان کا حصہ تھی وہ اگر مر گیا تو وہ کفر کے اوپر مرا ہے یہاں پر یہ فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کی محبت پاس لوگوں نے ہجرت میں تاخیر کی وہ سوچنے لگ گئے تھے کہ یہ ہمارا مال و دولت جو ہے یہ اس کا کیا ہوگا کاروبار کیا ہوگا یہاں تو بڑے اچھے طریقے سے ہم رہ رہے ہیں وہاں جائیں گے کیسے رہیں گے یہ تھوڑی سوچے بچار ہو رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہو گئیں تو اس کے بعد پھر سب نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی جب مکہ فتح ہو گیا آٹھ ہجری میں تو اس کے بعد ہجرت مستحب قرار دے دی گئی ہجرت پر ذہن نہیں تھی جیسے مکہ سے فتح مکہ سے پہلے ہجرت حصہ ایمان تھی ایمان کا جز تھی اگر ہجرت نہ کرے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت اس حصہ ایمان نہیں ہے مستحب ہے اچھی بات ہے آپ لوگ نبی کے ساتھ رہیں مدینہ میں جا کے رہیں اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں ہے اگر مکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے کیونکہ مکہ کا علاقہ آپ پھٹ ہو چکا ہے اس کو یہاں فرمایا کیا ایمان والوں اپنے ان آبا و اجداد کو اور اپنے ان بھائیوں کو دوست نہ بناؤ انس تحب القفر عالم ایمان جو آپ کے والدین یا جو بھائی ابھی کفر کو پسند کر رہے ہیں ایمان نہیں لائے ان ابا وجداد اور ان بھائیوں کے ساتھ دوستی میں لگاؤ وہ تمہارے نہیں ہیں وہ ابھی ان کے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے ابو عبیدہ بن جبرا رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں اور بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات اور ابو عبیدہ بن جبراہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہیں یہ ابو عبیدہ بن جبرال تھے جنہوں نے افریقہ کے ان جنگلوں کے اندر اعلان کیا تھا کہ حشرات الارض ہم غلامان محمد یہاں پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ یہ وہی بن کر رہا ہیں اور بھی ان کے بہت بہت یہ وہ عظیم صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے مقابلے میں اپنے والد کو بار بار منع کیا کہ میرے سامنے بتوں کی تعریف نہ کرو وہ گیت گاتے تھے مشرقین مکہ کی طرف سے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے مجاہد تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے والد کو دیکھتے تھے نہیں مارتے تھے اور لیکن وہ بار بار بتوں کی محبت والے اشعار پر تھا ان کے سامنے جیسے مسلمان کلم تقبیر اللہ اکبر مجاہد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ایسی کافر بھی اپنے جیسے ابو جال کہتا تھا کہ او لبل اول منا اپنے بتوں کے نام کہتا اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا والد جراح وہ بھی بتوں کے نام کے اشعار پڑھتا تھا ان کے سامنے اور تین چار دفعہ وہ ان کے سامنے آئے انہوں نے کہا میں نہیں مارتا ہوں آپ غالب ہیں لیکن بتوں کے نام بار بار آپ ہمارے سامنے لیتے ہیں اللہ کا نام لے وہ نہیں رہا پھر انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا اور ان کی تعریف میں پھر گویا کہ اللہ پاک نے یاد کی کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے اپنے عزیز و اقارب اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں میں آتا ہے نا کہ حلاوت ایمان تین چیزوں سے نصیب ہوتی ہے ایمان کا ذائقہ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے کوئی چیز انسان کھاتا پیتا ہے دیکھتا ہے پہنتا ہے اس کا کوئی سرور اور ذائقہ ہوتا ہے حلاوت ایمان انسان کو نصیب ہوتی ہے تین طرح کی چیزیں جب اس کو حاصل ہوں تو اس کو ایمان ایمانی محسوس ہوتی ہے ایک یہ کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے اور نمبر دو کسی مسلمان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ الحب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجہ سے وہ اس ایمان والے کے ساتھ اس چیز کے ساتھ وہ محبت کر رہا ہے الحب اللہ ایمان کی وجہ سے اور تیسری چیز کہ اس ایمان والے کو اگر کہا جائے کہ تم شرک کرو تو یہ شرک کرنے کو اتنا برا سمجھتا ہے اور برا سمجھتا ہے اور مشکل سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی اس کو آگ میں ڈال دے تو یہ آگ میں ڈال جانا اپنے لیے بہت مشکل سمجھتا ہے ایسے شرک کی طرف جانا اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے تین خوبیاں اگر کسی مسلمان کے پاس نہیں یہ تو اللہ اللہ کے رسول کو زیادہ پسند کرتا ہے نمبر دو کسی مسلمان کے ساتھ تعلق ہے کوئی غرض نہیں ہے کوئی دنیاوی تعلق داری نہیں ہے صرف الحب اللہ اور الحب اللہ کا بہت بڑا مقام ہے الحب اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک کے مدان حشر میں عرش کے نیچے جو لوگ اللہ کے سائے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص ایک جماعت وہ ہوگی جو الحب فی اللہ جو فی اللہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اس رشتے داری کے نقطۂ نظر سے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے یہ الحب اللہ اور تیسری چیز کہ ایمان والا ہے یہ شخص کفر اور سر کی طرف اس پہ جانا اتنا گراں ہے اتنا مشکل ہے کہ جیسا کہ اس کو آگ ڈالتے تو اس کے لیے مشکل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ سوچو کتنی محبت ہے کیا مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے کیا کس طرح محبت ہے کن چیزوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت ہے کام آپ سے زیادہ محبت ہے تمام کائنات کی چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں تو فرما کہ نہیں ابھی پوری محبت نہیں ہوئی ہے پھر عمر سمجھ گئے کہ میرے جملے میں کم کمی ہے ابھی پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے تمام کائنات کے مقابلے میں اپنے مال و دولت اپنی اولاد کے مقابلے میں حتیٰ کہ اپنی جان کے مقابلے میں بھی آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے کہ اب عمر صحیح آپ نے اب نجات پا گئے ہو تو اس طرح کی محبت دوستوں ایک محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کے ساتھ یہ محبت طبی تبھی ہے یہ محبت طبی تبھی ہے غیر اختیاری ہے انسان کو اولاد سے محبت ہے والدین سے محبت ہوتی ہے یہ تو اب دور ایسا آ رہا ہے کہ یہ محبتیں یہ بھی اٹھتی جا رہی ہیں جو کبھی محبت ہے نا یہ بھی ختم ہے باپ بیٹے کا نہیں رہا بیٹا باپ کا نہیں رہا بھائی بھائی کا نہیں ہے بھائی بھائی کا نہیں ہے لیکن یہ تبھی محبت فطرت سلیم میں ہوتی ہے اولاد سے محبت ہے والدین سے محبت ہے ہے غیر اختیاری چیز ایک محبت اختیاریہ ہے اور محبت اختیاریہ میں انسان کو جو محبت اختیار کرنی ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب کرا دینا ہے اب فرق کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اپنی اولاد زیادہ پسند ہے یا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ محبوب ہے یہ فرق کیسے ہوگا تو کوئی اسلامی حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر اولاد والدین عزیز و اقارب کاروبار رشتہ داری رکاوٹ نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں تو یہ محبت میں کامیاب ہو گیا اس کو اللہ اللہ کے رسول زیادہ نہ ہو گئے اور اگر اولاد عزیز و اقارب اپنا کاروبار اپنا دفتر اپنی دکان کی محبت اس درجے کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں یہ محبتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور یہ رک جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اولاد بیوی کی محبت میں ان کا منہ میں لگ جاتا ہے تو یہ شخص ناکام ہے اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم ثم الله الله سكينته على على رسوله وعلى المؤمنين جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يتوب من من بعد ذلك يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم لقد نصركم الله في مواطن اللہ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی ہے بہت ساری جگہوں میں اور حنین کے دن بھی جس وقت کہ تم بڑے خوش تھے اپنی کثرت کی وجہ سے حالانکہ تمہیں تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا وضاحت علی تو مل عرض ہو اور تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے سم موبی تم مدبری اور تم مڑے پھر خوش دے گا سم مان ضر اللہ سکینت ہو اللہ رسولی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کافروں پر اور یہی اس طرح ہوتا ہے کافروں کے لیے عذاب سن محدود بارہ میں یہ شاہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کے لیے چاہا توبہ کو قبول کیا اور اللہ مفرت کرنے والا مہربان ہے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے امر اور حکم کے مقابلے میں اولاد کی والدین کی بہن بھائیوں کی بیوی بچوں کی اور تجارت کی مال کی محبت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے تب تو انسان کامیاب ہے بھلے جہاد کا حکم ہو یا کوئی اور حکم ہو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دی جائے اور دیگر کوئی بھی شے مقابلے میں ہے اگر وہ شریعت کے لحاظ سے تابع ہے تو ٹھیک ہے اگر رکاوٹ ہے تو اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح آج کی نواب میں غزوہ حنین کا ذکر ہے یہ وادی حنین طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ہے سن آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو سیدوں والے جو کافر تھے یہ حیران ہو گئے کہ مکہ کے کافروں نے کیا کیا ہے مشرقین مکہ نے مقابلے سے نہیں کیا اور کیسے مسلمان کہ کے آ گئے مکہ والوں پر یہ سیدوں والے کافروں نے اس طرح کی باتیں کہی بہرحال وہ ساری دنیا حیران ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ سارے جنگو وہ مشرقین مکہ وہ خود کہ وہ تو ہو زیادہ تھے مسلمان صرف دس ہزار تھے باقی تو پکا اور ساری وادیاں ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے قبیلے گاؤں سارے مشرقین مکہ کے تھے لیکن اللہ کی طرف سے خصوصی مدد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور وہ چند لمحے ہی گویا کہ جہاد ہوا اور مکہ فتح ہو گیا سارے مد مقابل جو تھے انہوں نے اختیار بار دیے تھے جب مکہ فتح ہو گیا بہت سارے لوگوں نے جو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ قبائل نے نیتیں کی ہوئی تھیں کہ اگر مکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان برحق ہیں وہ نبی برحق ہے تو مکہ فتح کر لیا انہوں نے مسلمان ہو جائیں گے ہم مکہ کے فتح کے ساتھ اپنے اسلام کو معلق کیا ہوا تھا بعض قبائل مشرقین نے جب مکہ فتح ہو گیا وہ مسلمان ہو گئے یہ نو مسلم تھے بارہ یہ بھی ساتھ ملتے گئے جڑتے گئے کہ اتفاق سے اسی دوران نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ حضرت طائف کے دو قبیلے بنو و اور بنو صدیق یہ بہت زیادہ اسلحہ اور تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے آ رہے ہیں طائف میں اس وقت بھی یہی دو قبائل تھے اب بھی یہی تقریباً زیادہ آبادی انہی قبیلوں کی ہے بنو حوازن اور بنو سقیف بنو سقیف ثقیف تو وہی لوگ ہیں جن کے وہ بات کا قصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مالی سے کچھ وہ انگور دیے تھے وغیرہ جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا شروع کیے تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے کیسے بسم اللہ پڑھی تو آپ نے کہا آپ کیوں حیران ہو گئے وہ کہنے لگا میں مینو بستی کے علاقے کا ہوں اور یونس اللہ السلام کے علاقے کا ہوں اس پر اس نے بارہ وہ بنو شکیف تھے جن کا بات تھا جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہاں آپ کی وہ مسجد موجود ہے اور جو جہاں تھوڑا سا ٹھہرے تھے یہ بنو سکیق ہے دوسرا بنو حوازن ہے یہ دونوں قبیلے آپس میں متفق ہو گئے اور انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر فتح حاصل کرنی ہے یہ مکہ والے مشرقین نے کیا کام کیا کہ اپنا علاقہ سارا ان کو دے دیا ایسے تو بڑے بہادر اپنے آپ کو کہتے تھے اور مدینہ میں جا کر حملہ کرتے تھے جب مکہ کے اندر مقابلے کا نمبر آیا تو سارے ہار گئے یہ مکہ والوں نے کیا کیا یہ بنو سکیف اور بن حوازن نے آپس میں اتحاد کیا یہ دونوں بڑے بہت تعداد کے اعتبار سے بھی اور ویسی بھی جنگجو قبیلے تھے انہوں نے کیا عہد کیا یہ بھی اپنے امتحان میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے تھے جیسے کہ غزوہ بدر میں جب مشرقین کو چاہ لے کر جا رہا تھا تو دعا کیا کر رہا تھا اللہ ہم پر علیہ نہ ہی مطلب اگر ہم وہ حق پر ہیں تو ہمارے اوپر پھر بارش برسا دے پتھروں کی اور ہمیں مار دے یعنی اتنا یقین تھا کہ ہم حق پر ہی ہیں پتھر ہم نہیں مارے جائیں گے بنی حاضم اور بنی و یہ طائف والے لوگ انہوں نے یہ آگ کیا کہ ہر حال میں ہم کامیاب ہوں گے اور سو فیصد نیت کے ساتھ جنگ کے لڑیں گے لیکن اس کے باوجود اگر وہ لوگ غالب آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے ہیں پھر ہار مان جانا اور مسلمان ہو جانا یہ آگے اتنے سخت یہ لڑے بنو حوازن اور بنو سکیب کہ جتنے جنگیں یا غزوات ہوئے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اتنا سخت ہمارے مقابلے میں کبھی کوئی نہیں کرا کیوں انہیں عہد ایسا کیا ہوتا کہ اپنی طرف سے سو فیصد نیت کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا اور پھر بھی اگر ہار گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بڑھا انہوں نے کیا کیا اپنا سارا سامان جو بھی کام کا سامان ہے وہ سارا باندھا اپنے سروں پہ کفن باندھے ان کافروں نے انہیں شکیل بن حوالے مشرقین نے اور وہ جو بڑے بت کا نام ہے نا لات کا اس کا یہ بڑے بت جو ہے ان کا مرکز طائف تھا یہ موسم کے لحاظ سے علا بدلتے تھے کہ اس کا مکہ نے لات جو بنایا وہ طائف میں تو گرمیوں میں جب جائیں گے طائف کے علاقے میں تو ادھر بھی تو خدا ہونا چاہیے مکہ میں تو خدا ہے وہ اس کے گزارے تھے اس کا خیال کرتے تھے وغیرہ تو سارا سامان ساتھ لیا جو بھی کام کا تھا بچے ساتھ عورتیں ساتھ بوڑھے ساتھ تمام مویشی ساتھ میں اور ساتھ اپنے سروں کے اوپر کفن باندھ کے نکلے کہ اس نیت اور انداز کے ساتھ لڑنا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے لیکن اتنی نیت اتنے پکے عزم کے باوجود اگر مسلمان غالب آ گئے تو پھر ہار مان جانا یہ ساتھ یہ بھی کروں گا صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے آپ کو جب پتہ چلا تو دس ہزار جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ بنو ہنین بن ہنین کی طرف آپ نکل جائیں یہ ہنین وادی ہنین ہے جیسے طائف کی پہاڑی چڑھنا شروع ہوتی ہے نا گاڑیاں تو سائڈ میں ہنین کا علاقہ ہے اسی سے وہ راستے بھی جاتے ہیں وہ قبیلہ صاحب کی طرف جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی تھی دودھ پیا تھا رینا سادیہ کے بعد وہاں اس وقت دو میپات ہیں جس کو سیل صغیر اور سیل کبیر کے نام سے سعودی حکومت نے ان کا رکھا ہوا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور عالیشان مساجد ہیں بہرحال ان کو مسجدوں کے ساتھ اور اس ترتیب سے اللہ نے ایسی محبت ادا کی ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر اور قالینوں میں اور اس کے نظام میں وہ نظر آتی ہے بہت اعلیٰ مسجدیں ہیں جو مقات ہیں ادھر سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ جو طائف سے لوگ ہیں تو ان کے قریب وہاں نکات بنا دی وہ سہل صغیر ہے جو سعد اور اس علاقے کی طرف سے جو لوگ آئے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ اور فروش کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ سہل کبیر ہے یہ وادی حنین ہے اس علاقے کے اندر یہ جنگ ہوئی یہ وہی وادی ہنین ہے جہاں سارے چشمے جو ہے وہ اس وادی میں جمع ہو جاتے ہیں طائف کے آنے والے دوسرے علاقے سے آنے والے طائف سے ایک اونچی جگہ بھی ہے اس کا نام ان عربوں نے رکھا ہوا ہے شفا تو میں نے کہا اس کا نام شفا کیوں رکھا ہے آپ لوگوں نے بڑی پیاری پیاری وہاں سردائیں اور یہ اور اس طرح کی چائے دنیا کے ہر ملک کے نام کی ملتی ہے پاکستانی چائے مغربی چائے افغانی چائے فلانی چائے ہر ملک کی تھوڑا سا ٹھنڈا علاقہ ہے اور اس کا نام ہے شفا بھائی شفا کیوں نام ہے اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ملک صاحب مرحوم رحم اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کبھی آتے ہوں گے بہرحال شفاعت کا نام اس لیے ہے کہ جو بندہ بھی چند دن اس علاقے میں آ کے آباد ہوتا ہے اس کو ظہری بیماریوں سے اللہ پاک شفا عطا کر دیتے ہیں اتنا صحت والا یہ پائپ سے بھی اوپر ہے بارہ یہ اونچی جگہوں سے جو سارے نالے آتے ہیں جیسے مری کے علاقے کے سارے دھل دھلا کے پولٹری فارم سارے راؤڈا بینک میں جمع ہوتے ہیں راول بینک میں اور پھر پانی کا نظام ہے ہمارا وہ وہاں سارا طائف اور شفا کے سیل وہ سارے علاقے کے جو چشمے ہیں وہ سارے وادی ہنین میں آتے ہیں میں ویسے ایک تاریخی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ملکہ زبیدہ نے ڈیم بنوایا تھا اور تمام چشموں کا پانی اس طائف کے اس علاقے میں جمع ہوتا تھا جہاں سے نہر زبیدہ نکلی اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں پھر میرا میں مزدلفہ میں عرفات میں اور یہ سارے علاقے میں وہ نہر میں خاص سمت کے ساتھ پانی کے نظام کو لے کے وہ چلتی تھی اور یہ صدیاں صدیاں یہ نہر حاجیوں کی خدمت کرتی رہی بارہ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اس کے بعد آل سعود آئے تو انہوں نے جہاں اپنے اس کی وجہ سے کہ کل یہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں یہ چیز ہماری ہے تو یہ چیز ہماری ہے وہ ریلوے کا نظام خراب کیا وہ فلانا خراب کیا تو اس میں انہوں نے نہر زبیدہ کو بھی خراب کر دیا جو کہ اب اتفاق ہو گیا سعودی بادشاہ عبداللہ کا اور دیگر جو اس کی کابینہ ہے کہ نہر زبیدہ کو ہی دوبارہ جاری کیا جائے یہی کہوں کے اس انتظام کو پورا کر سکتی ہے بہرحال اس زمانے میں وہ کس انداز میں یہ بنائی گئی اور کیا ہے جو باوجود قصدن توڑنے کے ابھی تک بھی وہ نہیں ٹوٹی بہت سارے علاقوں میں میدان عرفات میں جبل الرحمہ میں اور ہر جگہ میں وہ تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد اس کے پانی نکالنے کا احساس خاص انتظام ہے اور اس وقت کے لحاظ سے وہ چونا تھا یا کیا چیز تھی وہ جس کے ساتھ وہ نہر بنائی گئی اور پانی کا سطح اس انداز میں رکھا گئی ہے کہ وہ پانی کم نہیں ہوتا تھا کہ اوپر بیٹھ سے پھر اتنا پانی آتا رہتا تھا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں زبیدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ بہت خرچہ آئے گا کہ مکہ کے پہاڑوں کو توڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے تو اس نے یہ خاتون میں یہ کہا تھا کہ ایک کدال مارنے پر ایک دینار خرچ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اتنا بھی نہیں ہے کہا اگر ایک کدال مارنے پر ایک دینار خرچ ہوتا ہے تو میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں میں رکھنی چاہیے بہرحال وہ نئے بنی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 عطنین کے دن جس وقت کہ تم خوش ہو رہے تھے اپنی کثرت سے حالانکہ تمہیں تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور تمہارے اوپر زمین کو ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی پھر تم مرے بھاگ کر اللہ سکین پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر ایمان والوں پر اطمینان نازل کیا اور نازل کیا بہت سارے لشکروں کو جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے یعنی فرشتوں کو وہ ازد الزین کفر اور اللہ تعالیٰ نے آزاد دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور یہ سزا کی کافروں کے لیے سم محدود اللہ ممبا رضا تعالیٰ نے یشا پھر اس کے بعد اللہ نے جس کے لیے چاہا توبہ کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے بات کل سبق میں ہو رہی تھی کہ یہ غزوہ میں جو ایک وادی ہے جو پیر میں اور بنو صاحب کے علاقے کے درمیان میں بہت بڑا کشادہ میدان ہے یہ کشادہ میدان ہے بڑا سر سب و شاداب ہے اور اس کے اوپر ہے اس میدان میں یہ جنگ ہوئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو کل یہ بتایا کہ دو قبیلے بنو حوازن اور بنو و انہوں نے یہ عزم کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے مشرقین مکہ نے صحیح مقابلہ نہیں کیا مسلمانوں کا اور مسلمان غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لڑے تھے یہ بات جب آپ کو پتہ چلی تو آپ نے دس ہزار مجاہدین جو مدینہ کے ساتھ آئے تھے آپ کے مکہ فتح ہونے کے بعد وہ سارے ہو گئے ان کو آپ نے بھیجا ان دو قبیلوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے یہ جو دو قبیلے تھے یہ بڑے پکے اعظم کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے اور سب کچھ اپنا ساتھ لائے تھے یہ باقی کسی کو یہ طریقہ یہ ہوتا ہے سب کچھ ساتھ لانے کا کہ تاکہ کسی کو کوئی یہ پریشانی اور فکر ہی نہ رہے کہ ہمارا کچھ سامان گھر میں ہے اور واپس گھر میں جانا چاہیے اس سامان کا خیال کرنا چاہیے یا چھوٹے بچے رو رہے ہوں گے یا بوڑھوں کا خیال کرنا ہے یا مویشی یوں باندھی ہوئی ہے اس لیے سب کچھ ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ ہم جم کے رہیں اور والد آئے تو پھر یہاں رہیں گے مغروب ہو گئے تو دیکھیں گے اس لیے وہ بہت سخت لڑے میں نے بتایا کہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے بہت رزیت اور جہاد میں شرکت کی ہے مقابل میں اتنے سخت کبھی بھی کوئی نہیں لڑا جتنے کہ بن صدیق اور حوازن والے ہمارے مقابلے میں لڑے تھے جب مسلمان اس کام کے لیے یہ دس ہزار کے جماعت طائف کی طرف نکلے بن نے مقابلہ کیا تو تقریباً تین ہزار تھے تو تین سو وہ واپس آ گئے ستائیس سو تھے تو تو اس طریقے سے اب تو ہم دس ہزار ہیں اور ہمارے پاس ہر طرح کا اسلحہ بھی ہے اور وہ مقابلے میں چار ہزار ہیں کیسے وہ ہم سے غالب آ سکتے ہیں ہم بہت زیادہ ہیں اس وقت یہ بعض مسلمانوں نے یہ بات کہی جس کو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے اس آ جب تم کثرت و کم فلم تم نے آم گم شی ہنین کی طرف تم نکلے اور تمہیں تمہاری کثرت خوش کر رہی تھی تعجب میں ڈال رہی تھی کہ بڑی جماعت ہے دس ہزار فلم تم نے آنکھ کو کچھ حالانکہ تمہیں تمہاری کثرت نے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیا اس بات کی سزا تھوڑی سی دی گئی کہ یہ کیوں تمہارے دماغوں میں یہ بات آئی کہ آج ہم کثیر تعداد ہیں اور ہر حال میں ہم غالب آئیں گے یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے ایمان والے کا نظریہ بس ایک ہی ہو بھلے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں ہر وقت ان کے نظریے میں یہی بات ہو کہ اللہ پاک کی مدد سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ ہی ہمارے اوپر فضل کرے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس وجہ سے شروع میں تھوڑی سی یہ ترتیب بنی ہے بات یہ ہے کہ یہ ترتیب اس طریقے سے جو ہوئی یہ بات یہ مسلمانوں کے لیے بھی بطور سبق کے ہے کہ کبھی بھی زیادہ اصلیہ ہو زیادہ قوت ہو زیادہ افراد ہوں بڑی جماعت ہو اس پر کمانڈ نہیں کرنا چاہیے سنت یہی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دو ہزار مزید بھی آپ نے پیچھے اور بھیجے صاحب کرام رام اللہ تو کل بارہ ہزار ہو گئے لیکن وہ لوگ جب اس طرح جم کے لڑے کہ یہ سمجھ نہیں سکے یہ ہو کیا رہا ہے اور وہاں میں نے بتایا کہ کچھ جھاڑیاں اور یہ وہ اس طرح کے درخت ہیں جو مکہ میں نہیں ہیں اس وادی میں ہیں تو کوئی ادھر درخت میں بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی یوں کچھ تو اس لیے سست ہو گئے کہ ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ یہ تو بارہ ہزار ہیں ہم تو چلو میں اگر نہیں جاؤں گا تو وہ تو سارے جا ہی رہے ہیں نا تو کامیابی ہو ہی جانی ہے اتنے زیادہ جو ہم ہیں وہ اس طرح کے حق اور لوگوں کی یہ سستی آ گئی کچھ یہ تھا کہ کثرت ہے ہم تو غالب آ ہی جائیں گے بندہ جب تھوڑا ہوتا ہے نا تھوڑا اس کو فکر ہوتی ہے اقلیت میں جب ہوتا ہے اس سے فکر ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے یوں خیال کرتا ہے یوں خیال کرتا ہے جب بندہ زیادہ ہو جاتا ہے نا پھر سمجھتا ہے ہم زیادہ ہی ہیں تو ہم طاقتواری ہیں تو آپس میں ہم کا جب اتفاق نہیں رہتا تو زیادہ ہونے کے باوجود وہ کمزور ہی رہتے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جو ادھر اقلیت میں ہے ان کا آپس میں کیسا اتفاق و اتحاد ہے اور جو اکثریت میں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں ہم اکثر والے ہیں ہمارا کیا ہے ہم تو ویسے ہی یہ اللہ کو بات پسند نہیں آئی اور اس کی وجہ سے شروع میں پھر ان کے اوپر شکست کا سامنا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس برات کے اوپر جس گھوڑے پر سوار تھی اس کی رسی دو ساتھیوں نے پکڑی ہوئی تھی ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی رضی اللہ تعالیٰ بنے فتح مکہ دن ابھی یہ چند دن ہو چکے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو اس لیے گھبرائی تھی کہ جو عموی خاندان ہے مکہ میں جو عموی خاندان یہ بھی ایک بہت بڑا خاندان تھا تو جب رسی ابو سفیان نے پکڑی ہوئی ہوگی تو عموی خاندان سارا دیکھ رہا ہوگا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے جب ہمارا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویت سواری کی رسی پکڑ کر خدمت کر رہا ہے تو ہم نے بھی ساتھ دینا حضرت عباس تو آپ کے خاندان کے تھے اور جب یہ حلد اللہ کا نظام ہوا تو اس وقت حضرت ابو بکر عمر عثمان علی صاحب اور تقریباً سو کے لگ بھگ بڑے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جم کر مقابلہ کر رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں اور جہاد کے موقع پہ آپ نے دوران جہاد اشعار پڑھے ہیں نا ساتھیوں کو ہمت دلانے کے لیے تو آپ یہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے انن نبی یوگا بسے النبی لا قذب انن نبی عبد المطلب کہ لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میرا خاندان عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں یہ میرا خاندان ہے تو اس سے پھر جب ساتھیوں کو جمع کرنا چاہا کہ قریب ہو جاؤ سارے ادھر ادھر جو درختوں کے نیچے آگے پیچھے بیٹھے ہیں جمع ہو جاؤ آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جب بلایا تو صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے اونچا آواز دو آدمیوں کا تھا ہر صحابی میں خصوصیت تھی بعض صحابہ بھاگنے میں تیز تھے اتنے تیز تھے کہ ان کے مقابلے میں گھوڑا نہیں بھاگ سکتا تھا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بعض صحابہ رازداری میں تھے بعض دعویٰ اور بہادری کے اعتبار سے تھے بعض حفظ کے لحاظ سے تیز تھے ہر اللہ پاک نے یہ نعمتیں تقسیم کی ہوئی ہیں کہ اونچی آواز کے اعتبار سے ایک آواز کا خوبصورت وہ علاقہ ہے ایک آواز کا اونچا ہونا اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے تو حضرت بلال تو اذان کے لیے منتخب ہوئے تو حضرت عباس کو آپ نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ لوگوں کو آواز دیں کہ سارے جہاں جمع ہو جائے چنانچہ پھر آپ نے جب آواز دی حضرت عباس کو کہا سب لوگ جمع ہو گئے دوبارہ جم کر لڑے تو پھر جب صاحب احترام رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے گناہ کی توبہ کر لی اپنی غلطی پر انہیں احساس ہو گیا کہ کثرت کوئی چیز نہیں اللہ کی مدد ہی اصل ہوتی ہے کثرت پر غرور اور گمان نہیں کرنا چاہیے جب استغفار کرتے ہوئے دوبارہ جنگ میں لڑے اللہ نے فتح نصیب کرائی تو میں نے کل بتایا کہ ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ اگر فتح ہم نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نبی برحق ہے ہزاروں کی تعداد میں بنو سکیم اور آوازیں گرفتار ہو گئے اور وہ تو سارے کچھ اپنا مال مال و متا ساتھ ہی لائے تھے کہ مسلمانوں کو غنیمت جمع کرنے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں ہے لگا کے مویشیاں جانور سب طرح کی چیزیں وہ وہاں لا چکے تھے بارہ جب گرفتار کیا گیا ان کے بارے میں سوچ و بچار ہو رہی تھی کہ انہیں کیا کیا جائے تو ان میں سے چند لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ یہ یوں نظریے کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں بس ہم سارے آپ کے غلامی میں داخل ہونا چاہتے ہیں ہمیں مسلمان بنا دیجیے یہ ہزاروں کی تعداد میں بنو شکیف اور بنو آوازیں پھر مسلمان ہو گئے بہرحال کچھ نہیں ہوئے جو گئے مال غنیمت ایک کثیر تعداد میں جو جمع ہوا آپ نے تقسیم کیا مختلف طریقے سے اور اس میں اسی غزلے میں وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے تھے تو ایک ڈاکی نے آپ کی چادر کھینچی تھی جس پر آپ کی گردن کے اوپر جو نشان پڑ گیا تھا وہ کہنے لگا یا نبی یا رسول اللہ مجھے بھی حصہ دیں مجھے بھی حصہ دیں تو اس وقت مال غنیمت سب تقسیم ہو گیا اس کو کوئی بات نہیں پتہ چلا کہ تقسیم ہو رہا ہے جیسے وہ تقسیم کی چیز ہو نا تو لوگ دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں تو کوئی پیچھے بھی رہ جاتا ہے وہ یہی بات ہوئی اس نے پھر سے چادر کھینچی جس میں ایک سائڈ سے چادر ایک جھاڑی میں اڑ گئی تھی اور ایک سائڈ سے وہ کھینچ پڑی تو آپ کو داغ لگا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں اپنے پاس ایک درہم اور ایک ٹکا بھی لے کر نہیں جا رہا ہوں جتنا کچھ یہاں جمع ہوا تھا وہ سارا کچھ یہاں تقسیم کر کے جا رہا ہوں تو آپ بھی انتظار کرو آپ کو بھی دیں گے میری چادر تو چھوڑ دو پھر اس طرح کے ایک دیہاتی آدمیوں کی عبادت ہوتی ہے اسی وجہ میں یہیں جب آپ مطمئن ہو گئے کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آپ نے ساتھیوں کو کہا کہ شکرانے کے طور پر اب ہم نے ویسے بھی مکہ داخل ہونا ہے طائف سے مکہ ہی جانا ہے وہی راستہ ہے مدینہ جانے کا تو اللہ نے ہمیں گویا کہ اس سفر میں دو فتح ادا کی ہیں مکہ بھی فتح ہو گیا یہ علاقہ بھی حنین کا فتح ہو گیا تو ہم شکرانے کے طور پر نقل ادا کر عمرہ کرتے ہیں آپ نے جس جگہ سے حدود ہم جب شروع ہوا تو جس جگہ سے احرام باندھا ہے اس جگہ کا نام جیرانہ ہے آج بھی اس جگہ پہ کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے میکات کی طرح ہی اور لوگ جو دور نہیں جا سکتے کوئی مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے تو عمرہ کرتے ہیں جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں یہ جیسے یہاں سے کوئی گیا اس نے عمرہ کیا اور پھر وہاں مقیم ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو جو تھوڑا سا دور جانا چاہتے ہیں وہاں عرب لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑا عمرہ بڑا عمرہ ایسے ہو تو وہ بڑا عمرہ یہی ہے کہ جو جیرانہ کے علاقے سے احرام باندھا جاتا ہے جیرانہ کے علاقے کے ساتھ ہی وہ نصیبین کا علاقہ ہے جہاں جنات کی بہت بڑی آبادی ہے جو وہاں جن مسلمان اور اللہ عالم میں ترتیب ہے وہ اسی طرح کے لحاظ سے وہی جن تھے جو مسجد جن میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی اور مسلمان ہوئے تھے آپ نے جیرانہ علاقے علاقے سے شکرانے کے طور پر احرام باندھا عمرے کا جس دروازے سے داخل ہوئے تھے اس دروازے کا نام آج مسجد حرام میں باب العمرہ ہے اور اب یہی بڑی توسیع جو ہے باب العمرہ کی سیر سے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله ان اللہ علیم الحکی صدق اللہ علسم ایمان والو بلا شبہ مشرق قریب ہیں یہ قریب نہ جائیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد اور اگر تمہیں ڈر ہے مفلسی کا تو ان قریب اللہ باپ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کرے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا خدمت والا ہے بات کل ہو رہی تھی کہ غزوہ حنین میں اولا تھوڑے سے کچھ صحابہ کرام بتر بتر ہو گئے پھر نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ آواز لگائی اونچی آواز کے ساتھ حضرت عباس کو کہا کہ ان کو کہیں جمع ہو جائیں پھر لوگ جمع ہو گئے اور دوبارہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی لیکن یہ تھوڑی سی جو شکست کا سامنا ہوا یا یہ منتشر ہوئے یہ کیا وجہ ہوئی اس وجہ کو قرآن مجید نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم لوگ بہت بڑی جماعت ہیں آج تو ضرور ہی فتح ہوگی تو گویا کہ جماعت کی کثرت کی طرف ان کا دھیان دیا گیا تھا جو ٹھیک نہیں ہے اس کم کثرت کم قلم تو نیان کم شیا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اس بات کی اصلاح کی گئی آپ کٹ تھے کہ وہ جو پتر پتر کی بات بنی ہے نا دس ہزار تو وہ پرانے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے مکہ فتح ہوا اور ان کو فرمایا کہ اب آپ لوگ چلے جاؤ طائف کی طرح جو دو ہزار بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے ان کا نام ان صحابہ کو کہتے ہیں تلقا تلقا کا مطلب ہے نئے نئے مسلم ہوئے اور آپ نے ان کو کافی دبم وزاد ابھی جو فتح مکہ کے دن بعض لوگ مسلمان ہوئے نا میں نے کل بھی بتایا کہ وہ بہت سارے قبائل ایسے تھے جنہوں نے یہ آپ کیا ہوا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہے جس نے مکہ فتح کر لیا پھر وہ برحق ہے ہم مسلمان وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی ایمان کی پختگی کے اعتبار سے استحکامت کے اعتبار سے جہاد کی فضیلت کے اعتبار سے وغیرہ تو وہ ابھی مسلمان ہوئے ابھی دیکھا دیکھنے جہاد کے لیے چلے گئے اور جب دیکھا کہ تھوڑی سی لڑائی سب کوئی تو سیڈوں میں مارنے لگے وہ نو مسلم تھے تو پھر اس وجہ سے وہ دوسرے جو پرانے لوگ تھے ان کے حوصلوں میں بھی کمزوری آ گئی یہی بات ہے کہ جہاد بڑا نازک یہ معاملہ ہے فضیلت بھی بہت ہے جہاد میں لیکن جہاد میں اگر غلطی ہو جائے تو پھر گناہ بھی بہت ہے کہ اس میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کے خود دل ہونے کی وجہ سے پوری جماعت کے اوپر اثر پڑتا ہے اور ایک شخص کے بہادر ہونے کی وجہ سے پوری جماعت کے اوپر بہادری کے لحاظ سے اثر آتا ہے تو اس لیے وہ ایک تو ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے کثرت کو گویا کہ امام سمجھا کہ اس وجہ سے ہم فاتح ہو جائیں گے اللہ کو ناپسند آیا اس وجہ سے ان پر تھوڑی سی ایک شکست کی صورت آئی کہ تاکہ ان سے یہ بات نکل جائے کہ کثرت فاتح پتہ کثرت بنے دوسری بات وہ نو مسلم تھے انہیں تربیت نہیں تھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنا کوئی اہم عبادت کا کام ہے اسلام کے کام ہے اس میں اتنی زیادہ ضرورت تربیت کی ہے تاکہ اس کام کا کما حق ہو وہ لحاظ رکھ سکیں اس کے آداب کا خیال رکھ سکیں بھلے جہاد کی بات ہو بھلے حج کی بات ہو بھلے تبلیغ کی بات ہو جو اور بھی کوئی اسلامی کام ہو تو اس میں تربیت بھی سو فیصد ہو تاکہ یہ بندہ جا کے اسلام کی شان شوقت کا سبب بنے ایسا نہ ہو کہ غیر تربیت ہونے کی وجہ سے اسلام کے لیے رسوائی کا سبب بنے کہ ایک بندہ تبلیغ کرنے والا جو پرانا مشہور وقود ہے کہ کسی مولوی صاحب سے سنا تھا کہ کسی کو کلمہ پڑھا دو نا تو انسان کلمہ پڑھانے والا جنت میں چلا جاتا ہے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنا دو مسلمان بنانے والا بھی جنت میں چلا جاتا ہے یہ فضیلت سنی تھی اور کسی کو کہا مسلم بنو مسلم بنو مسلم بنو تو اس کا پھر نے کہا یہ مسلمان چھوڑ کر تو ہے نہیں اس نے کہا چلو بھائی مسلمان بناؤ کس طرح مسلمان بنتے ہیں تو اس نے کہا اس سے آگے ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس طرح مسلمان بنتے ہیں تبلیغ کا شوق تو آیا مسلمان بنانے کی بھی وہ فضیلت میں آئی لیکن طریقہ نہیں جس طرح تبلیغ ایک اہم بات ہے حج ایک اہم رکن ہے ایسے جہاد ایک اہم رکن ہے اسی طریقے سے ان میں تربیت بھی سو فیصد حاصل کرنی چاہیے تاکہ انسان اسلام کی شان و شوکت کا سبب بنے بھائی دیکھو نا جو بندہ دکاندار وغیرہ کاریگر جس چیز کے وہ دکان ڈالتا ہے اس کے وہ تمام پہلوؤں سے باخبر ہوتا ہے تب وہ تب وہ موٹر کی ویلڈنگ کرے گا یا تب کو وہ فلانے کی چیز کرے گا جب وہ اس چیز کے لیے سنا تو کاریگر ہی نہیں جانتا تو وہ دکان ڈال کے بیٹھ جائے گا تو لوگوں کو تو بیٹا خراب کرے گا یہی بات اس کو جو مقولہ مشہور ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملا خطرہ ایمان پہلے آپ نے تبلیغ کے اعتبار سے اصول پورے یاد رکھے تاکہ اگلا بندہ کوئی سوال و جواب کرے تو اس وقت یہ خاموش ہو جائے کہ اس سے آگے ہمیں بھی نہیں پتا کہ اسلام کی رسوائی کی بات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی آپ کے پاس آئے کوئی قبائل وغیرہ تبلیغ کے لیے یا اس چیز کے لیے تو آپ نے مدینہ سے سب سے عمدہ کاری اور پڑھے لکھے لوگ ان علاقوں کی طرف بھیجے ہیں تاکہ لوگ کی تعلیم تربیت کریں یہی بات حج کی ہے آپ دیکھتے ہیں حج عمرہ میں جو لوگ جاتے ہیں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا پھر اس طریقے سے یہی بات نماز کی ہے اور اسلامی ارکان کی ہے تو خصوصاً جہاد کی ہے کہ یہ ایسی اجتماعی عبادت ہے کہ ایک کے نقصان میں ہونے کی وجہ سے پوری جماعت کے اوپر وہ برا اثر پڑتا ہے تو ایسا ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کثرت کھاتے ہیں کثرت خطا کا سبب بنتی ہے اور دوسرا پھر بھاگنا نہیں چاہیے گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور ڈر کر پھر بھاگتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر وہ بدری دکھا کر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے من العجز والکسل والجبن اے اللہ میں آپ کی بنا چاہتا ہوں سستی سے بزدلی سے سستی سے بزدلی سے کہ بزدلی دکھانا ایک اچھی چیز نہیں ہے جہاد میں سوچ سمجھ کے جائے تربیت حاصل کر کے جائے میں استفام و ایمان ہو پھر جائے دو باتیں پھر اس کے بعد جب آپ نے اعلان کیا سمان صلی اللہ تبو والا رسول ہی والا اللہ کا عجیب نظام ہے یہ بارش کا نام ہی عربی زبان میں رحمت بھی ہے یعنی بارش کو بارش تو کہتے ہی ہیں اصطلاح میں بارش کو صرف رحمت کے ساتھ بھی کیا گیا ہے رحمت ہوتی ہے کئی جہادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی اس مدد میں یہ ہوا بعض دفعہ آپ کے انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا بعض دفعہ کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا آپ کے لوہا میں دہان ڈالنے کی وجہ سے کنواں بالکل منڈیر تک پانی بھر گیا آٹا تھوڑا بہت زیادہ لشکر پر پورا ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہ معجزے ہوتے رہے اس معجزے میں یہ بھی رہا کہ آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی جو مدد و نصرت کا سبب بنی مزید آپ کے ساتھ ایک مدد و نصرت اس انداز میں بھی جہاد میں رہی کہ بارش آ جاتی تھی اور بارش وہ ایسی صورت کی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آتی مخالف کے لیے وہ طوفان اور آندھی کی صورت ہوتی ان کے لیے مصیبت بن جاتی اور مسلمانوں پر جو بارش اور ٹھنڈی ہوا اور بادل آتے تو ان کی تھکاوٹ الجھن دور کرنے کا سبب بن جاتی تھی جس کو یہاں فرمایا ثم انزل اللہ سکینت ہو الا ثم انزل اللہ رحمت ہو الا رسول ہی اللہ نے پھر نازل کیا اپنی طرف سے سکون علماء تفسیر نے لکھا رحمت کی بارش نازل کی اپنے پیغمبر پر اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ سو کے لگ بھگ جو کل بتایا ان پر وہ انزل جنودا لم تروها اور نبی پاک کی مدد کے لیے ایسے لشکر نازل کیے جن کو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے یعنی فرشتوں کی جماعت نازر کی مرد نصرت کے لیے اور کافروں کو آزاد دیا اس طرح بدر میں بھی بارش ہوئی تھی وزر الحضاب میں بھی بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی ایسا طوفان ہوا کہ مخالفین کے اوپر گئے تھے اور ان کے لیے راحت کا سبب بنی یہاں غزب کنین میں بھی بارش ہوئی جو مسلمانوں کی جو ایک پریشانی اور الجن اور دباؤ یا ایک پریشر بن گیا تھا کہ بنو بہت وہ سب جنجو جو ہے وہ بارش کی برکت سے وہ سارا مضمون ہو گیا فرمایا سب میں تو یشاء اللہ کی رحمت پہ جو متوجہ جو غیر تربیت کے لحاظ سے بھاگ گئے تھے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے انہوں مسلم انہوں نے توبہ کی اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ غفور الرحیم اللہ توبہ قبول کرنے والا مغفرت کرنے والا مہربان ہے ان سے غلطی ہو گئی تو وہ دوبارہ واپس آ گئے دوبارہ جم کے لے گئے اس لیے ان کی غلطی معاف ہو گئی اور اگر کوئی بھاگ کے گھر واپس آ جائے تو پھر ان کی غلطی کی معافی نہیں وہ گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے شان و شوقت کے زوال کا سبب بنا ہے اور ایسا مجاہد جو بزدلی دکھا کر میدان جہاد سے بھاگ کے گھر آ جائے اس کی کوئی نماز روزہ وغیرہ اور بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اس نے اتنا بڑا نقصان اپنا کیا اسلام کا نقصان کیا ہے یہی تو وجہ ہے کہ مجاہد کی جیسے فضیلت زیادہ ہے جیسے شہید کی فضیلت زیادہ ہے تو اس طریقے سے جب غلطی کریں گے تو پھر گناہ جیسے حرم کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک کام کرے تو وہاں کوئی غلطی کرے گا تو پھر اس کا سزا اور عذاب بھی زیادہ ہے فرمایا ان نمبل دوسری نہ کہ بلاب المسجد الحرام بعد عام هذا فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سن آٹھ ہجری میں ہوا سن نو ہجری میں آپ نے حضرت و بکر سے رضی اللہ تعالانوں کو اپنی ہدایت کے مطابق حج کرنے کے لیے بھیجا اور آپ کے ساتھ پھر حضرت علی رضی اللہ و کو بھیجا اور فرمایا حضرت علی کو کہ آپ نے موسم حج میں اعلان کرانا ہے کہ اس سال تو جو مشرقین کافر حرم میں ہیں طواف کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اس سال کے بعد مسجد حرام میں کوئی کافر اور مشرق داخل نہیں ہو سکتا نہ طواف کر سکتا ہے نہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حضور حرم کے اندر رہ سکتا ہے یہ سن نو ہجری میں حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حج کیا آپ نے پھر آخری حج جو حج الرحمان اس کو کہتے ہیں جو سن دس ہجری میں کیا آپ نے اس ٹائم فرمایا تھا کہ آج دنیا کی تاریخ اس طریقے سے واپس آ گئی ہے یہ خلق السماوات والارض جس طرح کے اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے اور دن پیدا کیے تھے اس دن اور اس ترتیب کے مطابق آج تاریخ صحیح معنی میں فٹ نو سے ہجار جمعے کا دن ہم میدان عرفات کے اندر ہیں اور پچھلے سال جو ابو بکر نے حج کیا ہے وہ حج بھی صحیح نہیں ہوا وہ تاریخ کے اعتبار سے نو نو ذجہ کو جو میدان عرفات میں ابو بکر تھے وہ صحیح معنی میں نو ذی الحجہ نہیں تھی آج جو ابو بکر میرے ساتھ ہیں اور لوگ جو میرے ساتھ حج کر رہے ہیں آج نو ذلحجہ جمعے کا دن ہے اور دنیا جب سے بنی ہے اس لحاظ سے آج تاریخ صحیح معنی میں اپنی جگہ پر ہے اس لیے کہ مشرقی نے متزر تاریخ میں تغیر تبدل کیا ہوا تھا کبھی محرم کو وہ سفر کہہ دیتے تھے کبھی سفر کو کیا کر دیتے جس کو قرآن مجید نے دسویں باروں میں بیان کیا ان نمن نصیحوں سے آج اپ کہ وہ آگے پیچھے دینے کو کیوں مہینے محترم ہے اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے تو محترم کے مہینے میں جب لڑائی کرنے لگ جاتے تھے تو وہ کہتے یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا محرم کا یہ نہیں ہے یہ سفر کا ہے تاکہ لڑائی جاری رکھو وہ جس کی لاچی اس کی بحث اسی طرح کی بادشاہوں کی باتیں ہیں نا جس کے جیسے ہاتھ میں آتا ہے وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے سب ہجری میں اعلان کرا دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرق مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا یہ نجس فلاح سے حرام الحرام آدھا میں آزاد یہ تو اور آپ نے مرد الوفات میں جو وصیت کی تھی کہ اخرج اخر جو یہودا و نسارا و مشرقین نے جزیرہ العرب کہ جزیر عرب سے یہ مشرقین کو یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے یا تو یہ مسلمان ہو جائیں یا یہاں سے نکل جائیں اور اگر یہاں رہیں گے تو ان کے خلاف جنگ ہوگی یہ عملی طور پر آپ کا یہ فرمان جو مرد الوفات میں آپ نے بیان کیا یہ عملی طور پر نافذ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کے گرداس کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قلم لیا اور کاغذ لیا نے یوں کر دیا کیوں کر دیا یہ تو سب نے یاد رکھی مناسبین نے لیکن آپ کی وہ وصیت کہ جو آپ نے فرمایا کہ افرود العرب یہ نے نافذ نہیں کی اور کسی صحابی نے نافذ نہیں کی نہ کر سکے صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ نے حضرت الوفاق میں وصیت کی کہ خطے حجاز میں یہ جو ذریعہ عرب ہے جس میں کوئی کافر نہیں رہ سکتا اگر کوئی کافر ہے تو اس خطے سے اس کو باہر نکال دیا جائے جس وصیت پر عمل نافذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کیا اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى الجزية عن يد وهم صاغرون صدق کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب نہ وہ دین حق کو اپنے لیے کما حق کا وہ منتخب کرتے ہیں جو وہ لوگ جن کو پہلے سے کتاب دے دی گئی ہے ہاں اگر وہ دینے لگ جائیں آج جی کے ساتھ جزیا تو پھر ان کے ساتھ کتاب نہ کرو کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ سن نو ہجری میں اعلان ہوا کہ مشرقین آئندہ طواف وغیرہ نہیں کر سکتے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے پھر اس کے ساتھ یہ اعلان بھی تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں یا ان کے خلاف جنگ ہو گئی البتہ مشرقین اس وقت تو مسلمان تھوڑے سے تھے مطلب ہے کہ لاکھ کے یا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تھے لیکن اطراف میں تو سارے کافی داخل مشرق اور یوں تو ہوتا یہ تھا کے موسم میں حج کے زمانے میں یہ سارے اطراف سے لوگ آتے تھے اپنے اپنے علاقوں کی جو چیزیں ہوتی تھیں گلے لحاظ سے دیگر چیزوں سے تو وہ لے آتے تھے ساتھ تو لوگ حج بھی کرتے تو ساتھ اپنی کوئی ضرورت کی چیز ہوتی تو ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا وہاں سے وہ خرید کے بھی لے جاتے تھے بعض کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ کاروبار تو کمزور ہو جائے گا جب یہ سارے لوگوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب صرف مسلمان اس علاقے میں آ سکتے ہیں تو آپ ہم حج کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا تو یہ تو پھر بہت زیادہ معیشت پہ فرق پڑے گا ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ملیں گی اس پر قرآن نے فرمایا لیکن پھر تم عیتن فصو کا یوگ نہیں تم اللہ فصلی نہ آپ لوگ اگر درد محسوس کر رہے ہو کاروبار نہیں ہوگا غربت ہو جائے گی اس پہ پریشانی نہ کرو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا غنی ہوگا اسلام پھیل رہا ہے اطراف میں سب جگہوں میں مسلمان ہوں گے اور وہ آئیں گے ساتھ ساتھ اپنی اشیاء وہ بھی لائیں گے اور کاروبار بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی ملتی رہیں گی رہی بات کہ جو شخص یہاں سے جا رہا ہے اس نے اس کا تو ارادہ حج اور عمرے کا ہی ہونا چاہیے باقی جو وہاں ضرورت کے لحاظ سے چیز وہ خریدتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے جائز بلکہ حدیث ہے کہ مدینہ والوں سے تم تم چیز خریدو اس نیت کے ساتھ کہ ان کا بھلا ہو جائے تو دوہرا سواب ہے کہ تاکہ مدینہ والوں کے خیال اور ان کا کوئی وہاں نظام کوئی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے ایک دو بالکل چھوٹے سے بچے دوسری تیسری کلاس کا جیسے ہوتے ہیں وہ تصویر بیچ رہا تھا مدینہ میں تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح درجن دیتے ہو تصویریں تو اس نے کہا اس طرح کی تیسرے آپ کی درجن ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کیوں مطلب اتنے چھوٹے سے ہو آپ سبق پڑا کرو آپ یہ کام کر رہے ہیں ابھی سے تو اس نے کہا میں سبق پڑھتا ہوں اور کاروبار کرنا میرے نبی کی سنت ہے اگر سنت نبی تو اندر سے اس بندے نے آواز دیا اس کو کہ یہ چوبیس ریال میں درجن ہے چوبیس ریال میں جو اپنی تعجب کی بات ہے لڑکا بالکل چھوٹا سا تھا اس نے کہا یہ چوبیس ریال درجن ہے آپ نے اس کو کتنے کا بتایا تو یہ لڑکا کہتا ہے فلا باسا کلم تو نہیں میں نے اب بیس پر بیس ریال پر میں نے زبان کر دی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اوپر نہیں کر سکے تھے زبان میں نے کر دی اتنا چھوٹا سا بچہ کہ اس کو بھی کاروبار کرنے کی نا وہ ترتیبیں آتی تھیں کہ جب بات ہو جائے تو پھر کاروبار میں نقصان ہو پائے وہ دے دینا ہوتا ہے تو نیت تو وہاں جانے کی حج عمرے کی ہو باقی جو ضرورت کے لحاظ سے چیز لینی ہے اسلام میں اس منع نہیں ہاں ادھر سے ایک شخص آ رہا ہے اس کا پروگرام ہی یہی ہے کہ یہ چیز وہاں لے جا رہا ہوں مہنگی ملتی ہے تو ساتھ کرایہ بھی نکل جائے گا تو وہاں سے وہ چیز سستی ملتی ہے ادھر آ کے بیچوں گا ویسے ویزا نہیں ملتا تو چلو حج عمرے کے نام پہ ویزا مل گئے تو اس بندے کا تو سفر کا ارادہ ہی کاروبار کا ہے تو اس کو حج عمرے کا ثواب نہیں ملے گا وہ کاروبار اپنا کار ہے قرآن مجید نے جو حج کے موسم میں حاجی کے لیے کاروبار کی جو اجازت دی ہے وہ دوسرے بارے میں الحج جو اشور معلومات والے رسوم ہے فرمایا وہاں تک یا آلامۃ اللہ آپ لوگ جو وہاں جا کر نیکی کر رہے ہو اللہ جانتا ہے کس کی کس انداز میں نیکی ہے کتنے اخلاص سے نیکی ہے کتنی ہمدردی کے ساتھ نیکی ہے بعض لوگ ماشاء اللہ جاتے ہیں اور اس طرح وہ جم کے حرم میں بیٹھتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ان کا تو نہ کوئی وضو ٹوٹتا ہے نہ ان کی کوئی اور ضرورت ہے نہ تو کھانے پینے کی ان کو کوئی حاجت ہے ایسی وہ حرم کے ان ایام کی قدر کرتے ہیں اور یوں ہی قدر کرنی چاہیے میں وہاں اپنے ساتھیوں کو یہی بات بار بار ان کے ایمان کی تازگی کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ دن آپ کو یاد آئیں گے کہ ہم آئے تھے یوں بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے یوں دباؤ کیا تھا ان دنوں کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہو اتنا قیمتی بناؤ کہ صرف بیت اللہ کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھنا ساٹھ نیکیوں کا ثواب اور پھر جس میں پھر پھر دیکھا تو پھر ساٹھ نیکیوں کا ثواب اور جب آپ پر آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑے تو کرو اللہ ضد ذد حاصل بے کشار تھا اللہ اس گھر کی عظمت میں اور اضافہ کر تو لوگ ماشاء اللہ بہت حق ادا کرتے ہیں جیسے یہ تو طواف سب سے افضل طواف ہے پھر ذکر وضبا تسبیحات جو ہو رہا ہے وہ بات کے نیکی میں مصروف ہو کئی بات کو ضرورت کی چیز خریدنی ہے پرانی مجید نے یہاں اجازت دی آپ جو نیکی کرتے ہو اللہ جانتا ہے وہ زیادہ راہ ساتھ رکھ سکتے ہو اور یہ خلاف توکل نہیں ہے خلاف ولایت نہیں ہے خلاف سنت نہیں ہے مشہور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار وغیرہ میں جاتے تھے کھانا صاف دے کے جاتے تھے وہ گوشت نشینی نہیں تھی کھانا صاف دے کے جاتے تھے وہی نازل ہوئی پھر بھی اس کے پاس جاتے تھے تو تین دن کا ساتھ دے جاتے تو تیسرے دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا المؤمنین وہ کھانا لے جاتی تھی جو تین دن ہو گئے تین دن کا کھانا لے گئے تھے اور ختم ہو گیا ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے وہ تین دن سے تھوڑا سا آگے چلا جاتا تھا اس لیے آپ واپس نہیں آتے اور بہت سارے بزرگوں کی باتیں ہیں کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں ساتھ چنے کے دانے رکھے ہوئے ہیں کچھ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تاکہ جیسے طبیعت ہو تو تھوڑا سا کھا لیا جائے یعنی کھانا ساتھ رکھنا کہ جب طبیعت ہو استعمال کر لیں گے یہ خلاف ولایت نہیں ہے خلاف سنت نہیں ہے یہ اطمینان کا سبب کرتا ہے کہ جس وقت آپ آئیں عبادت میں مصروف ہوں انتہائی زیادہ بھوک میں مبتلا ہو جائیں عبادت تو صحیح نہیں سبھی سارا کھانا جو ہے نا ساری توجہ کھانے کی طرف چل گئی تھی لہٰذا ہر عمرے کا سفر ایک مسافرانہ سفر ہوتا ہے علاقے کے علاج سے زبان کے اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے تو اپنے ساتھ تھوڑی سی چیز چیزیں کھانے پینے کی کھجور ایسی چیز اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جیسے طبیعت ہو تو بندہ تھوڑا سا کھا لو فضل بدو نہ نقل رسا کپڑا ایک مقولہ ہے نا اعظم ادولی کا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کہ یہ بہتر ہے کہ انسان کھانے کو نماز بنا دے بمقابل اس کے کہ نماز کو کھانا بنا دے کھانے کو نماز بنانا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کو انتہائی زیادہ کھانے کی طلب ہو رہی ہے اب نماز کا وقت بھی قریب ہے تو کھانا پہلے کھائے تو کھانا کھاتا رہے گا نماز کی فکر ہوگی کھانا جلدی کھاؤں پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس کے سارا کھانا نماز بن گیا بجائے اس کے کہ اس کی نماز کھانا بن جائے بعض لوگ ٹائم ہوتا ہے پانچ دس منٹ پندرہ منٹ کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ بھوک کی بھی ہوگی چلو نماز کے بعد یہ ایک الگ بات ہے لیکن بھوک شدید ہو جاتی یا حاجت شدید ہو بعض لوگوں نے وضو رکھا ہوا ہوتا ہے اب نماز کھڑی ہونے والی ہے وضو دبا رہے ہیں وہ ٹوٹنا چاہتا ہے یہ نہیں توڑ رہے کہ نماز پڑھ لیں پھر دے یہ نہیں صحیح نماز مکرو ہوتی ہے جب اس اس کو جا رہا ہے ہے اور میں تکلیف ہو رہی نماز مکرو ہے اسی طریقے سے جب انتہائی زیادہ کھانے کی طبیعت ہو رہی ہے کہ ذوق آئے ہوا انتہائی بھوک ہے پہلے کھانا کھائے پھر اس کے بعد نماز کی تیاری کرے نماز پڑھے نماز کو کھانا نہ بنائے بھوک لگی ہوئی ہے نماز پڑھ رہا ہے کہ بعد میں کھائیں گے تو ساری نماز میں کھانا ہی کھانا اسی کی فکر سلادیں سیٹ کر رہا ہے اس میں رہتا لگا رہا ہے اس میں وہ دسترخوان سیٹ کر رہا ہے نماز کو کھانا نہ بنائے تو نہیں رہا بل بات اپنے ساتھ آج کے سفر میں تھوڑا سا ساتھ رکھنا کوئی خلاف کو تکوا نہیں خلاف ولایت نہیں ہے یہ ہمیں ولایت ہے کہ آپ کی عبادت کے درمیان میں اور اس کے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے ساتھ کھانا کھانا اور جو کوئی بزرگ کھانے کا نظام کر لیں یا ساتھ رکھ لیں یا کوئی ایسی طرح کے لوگ کہ یہ جو انسان ہے اس چیز سے یہ بے نیاز نہیں ہے اللہ پاک کے ساتھ بے نیاز ہے پھر فرشتے کے کھانے پینے سے بے نیاز ہے باقی جو مہم جتنی مخلوط ہے وہ کھانے کی محتاج ہے اس میں کوئی جو چیز خلاف ہے اس کو بجا لانا اس کو گویا کہ مرتکب ہونا پڑا ہے اس سے بچنا ہے بزرگی یہ ہے کہ خلاف سرل چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ کیا بزرگی ہے کہ بزرگ کا لباس اچھا پہننے کا دل چاہ رہا ہے تو نہیں پہنتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ کیسے بزرگ ہے کھانا اچھا حلال کھانے کا دل چاہ رہا نہیں کھا رہا لوگ کہیں گے یہ بات ہے یہ اچھا کھانا کھاتا ہے جو چیز سریت ہے تو یہ بات کہیں حلال ہے آپ ان کو حلال طریقے سے استعمال کریں شریعت نے کس کے لیے لال کیے ہیں اللہ پاک تو نبی پینے سے بے ریاض ہے اس کے پاس رہنے والی مبارک مخلوق نورانی وہ فرشتے تو طفا پینے سے پاک ہیں یہ اللہ پاک نے تمام چیزیں اس انسان کے لیے پیدا کی گرو نکل کی بات ہمارا سپنا کو بس خوب کھاؤ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے ہیں پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ کتنا عظیم ذات ہے اللہ پاک ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے ساری سے بات کا مالک اللہ شریف ذات ہے اور دنیا کا کوئی ایسا داتا تمام سے باتوں اور تمام اس میں کسی بھی نہیں ہے لیکن چلو جو ایک آدھ چیز کسی انسان میں بھی ہو لیکن وہ خالق بھی ہو وہ مالک بھی ہو وہ راز بھی ہو وہ داتا اور معبود مشکل کشاں بھی ہو وہ کارساز بھی ہو وہ صرف ایک بار اللہ وقت شریف کا تو فرمایا کہ اس سفر میں بڑا نیکی کا سفر ہوتا ہے ہر عمرے کا سفر ہے سب گلام آپ ہو جاتے ہیں محل میں کیا کہکوا اور تقور یا اور تقوا اپنے ساتھ تھوڑا بہت کو ساتھ رکھنا یہ خلاف توقع نہیں ہے اور اصل بات یہ ہے کہ تم کس لیے وہاں گئے ہو وہ ہے تقوا حاصل کرنا پرہیزگاری گاری اس کا خیال رکھو اور تقوا کیا ہے مختصر سی تاریخ کا تقوی کی نیکیوں کو بجا لانا گناہوں سے بچنا وہاں بھی گناہوں کے نوازی اور اس طرح اور بعض علاقوں کے لوگ اس طرح ہوتے ہیں بے ترتیبی کے اعتبار سے باتیں ہیں باتیں دوستو بزرگی نام اس چیز کا ہے تقوا نام اور پرہیزگاری نام ولایت نام اس چیز کا ہے کہ اچھے کاموں کو بجا لانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے آج زاویہ نظر دنیا کا بدل چکا ہے کہ لوگ جو حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں حرام کے مرتکب وہ پاکستان کے بدلنے کا نعرہ لگا رہے ہیں حرام کے مرتکب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں ان باسوں کو ان گانے بجانوں کو ان چیزوں کو زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو میں روندنے کے لیے آیا تھا تو بات سوچنے سمجھنے کی ہے کہ جو اچھے کام ہیں وہ بجا لانا ہے گناہوں سے بچنا یہ ولایت ہے آج نظام بدلا ہوا ہے لوگوں نے بدلنے کے لیے اور نظام شروع کر دیے جو خلاف شرح باتیں ان سے بچنا کمال ہے کھانا لباس استعمال اس طرح چیزیں تو یہ ساری حلال ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو میلا کچیلا ہو ہو اس طرح کا ہو نا لوگ سمجھتے ہیں یہ اصل بزرگ بندہ ہے یہ بزرگ اصل ہے جس کے قریب بھی نہ آ سکے بس کچیلے کپڑے گند مند وغیرہ نند مند یہ تو چیز سرکار ہے یہ سنت سے اتنا دور ہے جو انسان صرف پیاس کھا کے مسجد میں آئے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جو کبھی زندگی میں نہ آئے نہ ہو نہ اجانت بنائی ہو نہ کپڑے بکڑے ہو محل اس سے گر رہی ہو جیسے کہ دیری کے درخت سے دیر گرتے ہیں وہ بزرگ ہے اور پہنچا ہوا نہیں سنت تو اپہور شطر ایمان کہ تاکیزگی نسل ایمان اور دوسری حدیث میں ہے صفائی نسل ایمان تاکیزگی اور صفائی دونوں چیزیں ہیں تو فرمایا علیہ السلام کو جنہوں نے انتر تبو فضلا من رب کوئی بات نہیں ہے جگڑا کر رہے ہو ضرورت پیش آتی ہے کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ وہاں سے خرید لیتے ہو یا بیچ لیتے ہو کوئی حرض کی بات نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز بہنے دینے میں لیکن نیت وہاں جب جا رہے ہو وہاں جمڑے کی ہو بارہ وہاں کی آپ حکومتیں اور فلان سعودی حکومت نے جہاں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں نا حاجیوں کی سہولت کی بنائی ہے یا نہیں اپنی سہولت کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی کہ پیسہ آئے گا انہوں نے ایک کمال کی چیز اور بھی بنائی اتنی پیاری مارکیٹیں بنائی اتنی پیاری اتنی پیاری کہ حاجی جب ادھر جاتا ہے تو ادھر کہیں ہو کے رہ جاتا ہے اتنی پیاری نہیں بنانی چاہیے تھی پیارا حرم ہونا چاہیے تھا وہاں جاتا ضرورت ہوتی تصویر لیتا کوئی بحران لیتا کوئی چیز واپس لیکن وہاں کے چیف سر کا اور اس کو ایک نمبر بنا دیا منصفی کے سامنے زیادہ میں وغیرہ وغیرہ تو بات یہ ہے حج عمرے کے سفر کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں جائیں کوئی چیز خریدنی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آج کے سبق میں بھی یہ بتایا کہ وہاں پریشان نہ ہو جب آئیں گے لوگ حاجی مسلمان تو اس میں غربت دور ہو جائے گی کتاب کی اجازت عدم ایمان والوں کے ساتھ ہے اور جو اعلی ایمان عال کتاب جس یہ دے کے وہاں رہنا چاہیں تو رہنے کی فی الحال اجازت ہے اللہ سمجھ لے وہ جنہوں نے یہ بات رہی تھی کہ وزر حنین میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم بہت زیادہ ہیں تو فتح ہی ہماری گیا کہ مقدر ہے اللہ کو پسند نہیں آئی یہ بات تھوڑی سی شکست کا سامنا ہوا پھر فتح ہو گئی اصلاح کے طور پر یہ بات ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ ہم نے ان پر سکون نازل کیا پھر فرشتوں کی مدد نازل کی لم پر ہوا جن فرشتوں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اللہ تعالی کلام شاہ وہ میدان میں جو اس طرح آگے پیچھے ہو گئے تھے آپ کے میدان کہیں مکہ نہیں آ گئے تھے یعنی مجاہدین صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ صحیح جنگ کے نہ لڑے اور ادھر ادھر ہو گئے وہ بھاگے یوں نہیں تھے کہ میدان جنگ چھوڑ کے بعد تھوڑی سی غلطی تھی فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی اللہ نے توبہ کو قبول کر دیا اہم ایسی غلطی نہ کرنا اللہ غفور رکھی اللہ مغفرت کرنے والا مہربان یعنی اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی توبہ کو جب قبول کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر رول خپ خیر پٹ خی خطائی پٹو گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار بہترین گناہ گار گناہ گار بھی ہو پھر بہترین کا لفظ اس کو پا گیا کہ گنگاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہوا اور اب تک پھر وہ توبہ کرنے لگا اللہ سے توبہ مانگی گناہ مات ہو جائے گا ایک تو یہ بات ہوئی سمو گزری نے یہ اصول بیان کیا کہ آئندہ گویا کہ مشرق کوئی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا یہ نجس ہے خلیف ہے کفر کی پلیتی جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک اس کی روحانی پلیتی اور ایک اس کی جسمانی پلیتی ہے روحانی اعتبار سے وہ نجس ہے جو اس کے دل کے اندر کفر اور شرک ہے تو ذہنی اعتبار سے بھی وہ پلیت ہے کہ جب اندر نہ پاک باہر سے کیسے پاک ہو سکتا ہے یہی بات ہے ہماری نجاست حکمی نجاست حکمی کس کو کہتے ہیں تو وہ نجاست جو نظر نہیں آتی لیکن ہے نجاست اگر شخص کا پر کیا ہوا خارج ہو گئی یہ نجاست حکمی ہے اب اس کی کوئی گندگی تو کہیں جسم کے اوپر نہیں لگی وہ صاف ستھرا ہے لیکن شریعت اس کو نجس کہہ رہی ہے نجاست حکمی ہے ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے کہ جس کا وجود نظر میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی خون لگ گیا کوئی چیز ایسی لگ گئی یہ نجاست حقیقی ہے یعنی نظر آ رہی ہے تو کافی جو ہے دونوں اعتبار سے نجس ہے اور جو ہے جسمانی اعتبار سے ہے بے وضو ہے بے ہے یہ عارضی نجاست ہے یہ تو جیسے وضو بنائے گا غسل بنائے گا پاک ہو جائے گا لیکن جو کفر کی نجاست ہے وہ جب تک کہ کلمہ نہیں پڑتا ایمان نہیں جاتا وہ نجسی ہے لہذا مسجد حرام میں وہ داخل نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد آپ نے حد بندی کر دی کہ ان دونوں حرمین میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے یہ غیر مسلم کے لفظ نے بہت بڑے مسائل حل کیے اگر یوں کہا جاتا نا کافر نہیں داخل ہو سکتا تو عیسائی یہودی کہتے کہ ہم تو اتنے زیادہ بڑے کافر نہیں ہیں مسئلہ اسلام مذہب کو قبول نہیں کرتے نا کافر تو وہ ہوتا ہے جو آتش پرست ہو یا بت پرست ہو یا سورج پرست ہو کافر تو وہ ہوتا ہے لہٰذا ہمارا داخلہ تو ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جواب میں اور قلم کا لقب بتا دیا تھا کہ آپ کے الفاظ میں جامعیت ہے اس میں اتنا گویا کہ جامع معنی مفہوم ہے کہ اس پر کوئی آپ اعتراض نہیں ہو سکتا کوئی نقطے نہیں نکالے جا سکتے کہ یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم کا داخلہ ادھر ممنوع ہے حرمین میں بس دو مسلمان نہیں ہے پہلے وہ عیسائی ہو یہودی ہو باس پرست ہو ہندو ہو یا ہو کوئی بھی ہو اس کا داخلہ پہلے مسجد حرام کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا پھر حرمین کی حدود کے اوپر آپ حضرات کو اللہ یہ سعادت بخش ہے اور بہت بڑے بورڈ لگے ہیں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے اس کے آگے نہیں جا سکتے جب جدہ سے یا دوسرے شہروں سے مکہ یا مدینہ جانا ہو تو گاڑی والا ایک دفعہ اعلان کرتا ہے کل مسلم کل مسلم مسلم تو ٹھیک ہے نہیں تو آگے جب جاؤ گے مق تفتیش میں وہ آپ سے اسلام کا کارڈ دیکھیں گے اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو وہ ادھر سے پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا اور تکلیف ہوگی لہٰذا ابھی ادھر سے سارے مسلمان ہو تو میرے ساتھ سفر کرو میں مکہ جا رہا ہوں یا مدینہ جا رہا ہوں تو شروع میں حکم تھا تو مسجد حرام میں داخل ہے پھر بعد میں حدبتی ہو گئی کہ ان حرمین میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا تو رقم حاصل ہوا کہ ان غیر مسلموں کے خلاف کتاب ہے جہاد کا حکم ہے کہ یہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے حلال کو حلال نہیں جانتے اپنی مرضی کو اس میں داخل کرتے ہیں بات یہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحلال ابین تو الحرام و بین ہونا شبہ تو کا میں تو وہ کہ حلال چیزیں واضح ہو گئی حرام چیزیں واضح ہو گئی اس میں اب کسی کے استقرا کی جستجو کی اجتہاد کی بحث مباحثی کی ضرورت نہیں جب قرآن نے شراب حرام قرار دے دیا شرک حرام قرار دے دیا چوتھی گواہی حرام کرا دینی والدین کی نافرمانی حرام ہو بہت ساری چیزیں حقیقت حرام اب اس میں کوئی چیز کوئی بندہ تفتیش کرنے لگے کہ نہیں اب یوں بات ہے پہلے شراب یوں بنتا تھا اب یوں بنتا ہے بڑی صفائی کا خیال ہوتا ہے یہ ہے اس طرح ہے یہ سود حرام ہے تو اس میں آپ نقطے نکالنے لگ جائیں کہ نہیں وہ زمانہ جاہلیت کا سود تھا اب اور طرح کا ہے نہیں حرام بازو ہے حلال واضح ہے لہٰذا جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے اگر غلطی ہو تو معافی ماگی نہ یہ کہ تعویل کر کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ حرام کو حلال کر کے جب انسان اس میں ملوث ہو جائے تو توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی کیونکہ اس کو حلال حلال سمجھ رہے حرام کو حلال سمجھ رہے توبہ تو وہ کرے گا نا جو حرام کو حرام سمجھ کے وہ گناہ کر رہا ہے سب سے بڑا حملہ اسلام کے اوپر پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر فضل الرحمان نے کیا تھا عجوبی دور میں اور عجوب صاحب کی وہ عالمی قانون اور طلاق اور دوسری بیوی کی اجازت اور اس طرح کی چیزیں آپ کی بات رہتے ہیں نا یہ عجوب صاحب کی غلطی سے ہے ویسے ان کے کام تو پاپا الگ سے بھی ہیں اللہ بادشاہ ہے اللہ مغفر لہم برحم ہوں برفا کر جاتا ہوں تو سب سے پہلا حملہ اسلامی اخبار پر یعنی اسلامی نمایاں واضح قوانین کو خراب کرنے کے لیے ایوب صاحب کے ساتھ مددگار